سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے جبکہ وہ مریض تھے اور موت کی تمنا کر رہے تھے آپ نے فرمایا اے عباس اے رسول اللہ کے چچا موت کی تمنا مت کرو اگر تم نیک ہو تو زندہ رہ کر نیکیوں میں اضافہ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر برے ہو تو زندہ رہنے کی صورت میں توبہ کر سکتے ہو لہٰذا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے پس موت کی خواہش نہ کرو ایک روایت میں ہے اگر تم بد عمل ہو تو موت کی تاخیر کی صورت میں بدعملی سے توبہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے حدیث نمبر انتیس سو اکیانوے مسند احمد